حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی غسل کے ساتھ اپنی تمام بیویوں کے پاس چلے جاتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر دو سو پینسٹھ